کل کیا ہوا تھا حیا نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا اب تک تو تم نے پتہ کر ہی لیا ہوگا بہرحال تایا نے سارے خاندان کے سامنے میرے پردے کی وجہ سے مجھے بے عزت کیا تماشا بنایا اور گھر سے نکال دیا اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں جہان نے قدر تعصف سے نفی میں سر ہلا دیا پرانی عادتیں آسانی سے نہیں جاتی اس طرح لوگوں کو ذلیل کرنے کے وہ عادی ہیں کتنا آسان ہے ان کے لیے اپنی انا کے پیچھے رشتے توڑ دینا جو بھی ہے میں ابا کی کرسی ان کے لیے خالی نہیں کروں گی یہ فیصلہ میں نے کر لیا ہے اب اس قصے کو بند کر دیتے ہیں تم بتاؤ تم نے ترکی واپس کب جانا ہے سب مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ واپسی کا کیا پروگرام ہے لگتا ہے مجھ سے تنگ آ گئے ہیں دل کرتا ہے میرا کہ ماہسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں اس نے غالباً کوئی ترک محاورہ بولا تھا خیر ابھی کچھ دن ادھر ہوں تمہیں کب جانا ہے جولائی شروع ہو چکا ہے مجھے پانچ جولائی کے بعد کلیئرنس کروانی ہے ابا کی طبیعت ذرا سمجھ جائے پھر جاؤں گی لنچ آ گیا تو وہ اپنے نقاب سے بآسانی چھری کاٹی کی مدد سے کھانے لگی پھر کسی خیال کے تحت پوچھا جہان جی تمہیں میرا نقاب میرا مطلب ہے تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب لینا وہ ذرا چوکا تھا ہاں ٹھیک ہے اس نے ذرا الجھتے ہوئے شانے اچکائے وہ مطمئن ہو کر کھانے لگی مگر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا تھا بل آیا تو اس نے ایک مطمئن سی سانس اندر کو اتاری نو سو پچاس صرف دو مین کورس منگوائے تھے اس لیے ثابت ہوا کہ اگر پیسے کم ہوئے تو بندے کولڈ ڈرنکس سلاد اور اسٹارٹر جیسے فالتو لوازمات سے پرہیز کرے یک یک کسی خیال کے تحت وہ چونکی فالتو لوازمات اس کا ذہن آفس کی طرف بھٹک گیا جہان نے نرمی سے اس سے بل لے لیا میں پے کروں گا وہ چونکی نہیں یہ تو مجھے میں مذاق کر رہا تھا لنچ میری طرف سے تھا وہ بنا ایک لفظ سنے فائل میں پیسے رکھنے لگا اس نے اصرار نہیں کیا اس کا ذہن کسی اور ہی طرف الجھا تھا فالتو لوازمات ادھیر عمر صاحب نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر ایک طرف ہٹ گئے وہ پر اعتماد اور سبک قدموں سے چلتی اندر آئی دروازے سے نجمی صاحب کی کرسی اور میز کا فاصلہ کافی زیادہ تھا وہ سیدھ میں چلتی میز تک آئی اور بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچی نجمی صاحب نے انگلیوں میں پکڑی سگریٹ میں دبا کر سانس اندر کو اور سر سے پاؤں تک سیاہ میں ملبوس دراز قد لڑکی کا جائزہ لیا جو بہت اطمینان سے کرسی کر بیٹھ رہی تھی انہوں نے سگریٹ ہٹائی دھوئے کا مرغولہ اڑ کر فضا میں تحلیل ہوا میں حیا سلیمان ہوں ازغر اینڈ سنس کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کوہنیاں ہاتھ پہ جما کر ہتیلیاں ملائے بیٹھی وہ بہت سنجیدگی سے بولی نجمی صاحب نے کندھوں کو ذرا سی جنبش دی یعنی وہ جانتے ہیں اب آگے بات کریں ادھیڑ عمر صاحب اس لڑکی کے پیچھے ہاتھ باندھے معدب سے آ کھڑے ہوئے تھے ان کے لیے دوسری کرسی موجود نہیں تھی نجمی صاحب نے کرسی منگوانے کی ضرورت بھی نہ سمجھی ہماری سائٹ پہ سپلائی آپ نے روک دی ہے جس سے ہمارا پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے دیکھیں بی بی میں نے اپنی ڈیمانڈ آپ کے میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی نجمی صاحب اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک دم بہت سخت لہجے میں انہیں روکا اس کی آواز میں کچھ تھا کہ وہ رک گئے چند باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنا کسی تمہید کے وہ کہہ رہی تھی آپ کے پیچھے جو کھڑکی ہے اس سے جھانک کر دیکھے تو دائیں جانب دور کہیں ایک زیر تعمیر منصوبہ دکھائی دے رہا ہے کس چیز کا منصوبہ ہے وہ باقر صاحب لڑکی نے رک کر پیچھے کھڑے آدمی کو مخاطب کیا مگر دیکھ وہ ابھی تک نجمی صاحب کو ہی رہی تھی اوور ہیڈ میم انہوں نے فوراً بتایا بالکل اوور ہیڈ تعمیر ہو رہا ہے وہاں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں سینڈ اور سلیٹ استعمال ہو رہا ہے اور وہ بھی کس کی جگہ کرشر مٹیریل کی جگہ نفیس سے نقاب سے جھلکتی اس کی بڑی بڑی آنکھیں مسکرائی تھیں نجمی صاحب نے سگریٹ والا ہاتھ نیچے کر دیا اور ان کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھے آپ اس اوور ہیڈ سے دو کلو میٹر دائیں چلے جائیں تو ایک سکس اسٹار ہوٹل زیر تعمیر نظر آئے گا اس کی تعمیر آخر مراحل میں ہے مگر اس کے مالکان کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کی روفنگ اور واٹر پروفنگ میں سب اسٹینڈرڈ مٹیریل استعمال کیا گیا ہے بے حد سستا اور گھٹیا مٹیریل اس کی مسکراتی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی نجمی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی وہ لب بھیج کر رہ گئے نشانی پہ بلوں کا اضافہ ہونے لگا ایک روڈ بھی حال ہی میں مکمل ہوئی اور اس کا بھی ان دونوں پروجیکٹ سے تعلق ہے نگاہیں ان پہ جمائے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی اور جو تعلق ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اس سڑک کے اطراف کو سیمنٹڈ نہیں کیا گیا اور اندر ہولز چھوڑ دیے گئے ہیں وہ کون سا مسئلہ ہوگا جو سب سے پہلے چند دن میں منظر عام پہ آئے گا باقر صاحب نجمی صاحب کو اپنے سابقہ انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا وہ اسی تابداری سے بولے ڈرین ایج کا مسئلہ میم بالکل ڈرین ایج کا مسئلہ مگر سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہوگا انسپیکشن کا مسئلہ چار انسپیکشن ٹیمیں ان تینوں پروجیکٹس کو چند روپے رشوت لے کر اپروو کر چکی ہے لیکن وہ کیا ہے ندوی صاحب کہ جو ہمارا میڈیا ہے نا وہ ذرا سی ریٹنگ کے لیے ایسی خبروں کو خوب اچھالتا ہے اور یوں اس وینڈر کی ساکھ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے بالخصوص تب جب ان کے ہاتھ ڈاکومنٹڈ پروف بھی لگ جائے باقر صاحب اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو باقر صاحب نے چند کاغذات میز پہ رکھے ندوی صاحب ان کو اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھے وہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولے مجھ پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے ارے آپ کی بات کس نے کی ہے اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت ابری پھر وہ ذرا سا مسکرائی میں تو اپنی سپلائی کی بات کر رہی تھی کل ہفتہ ہے میں امید کرتی ہوں کہ سوموار کی صبح مجھے اپنی کنسٹرکشن سائٹ پہ سپلائی کی بحالی کی خبر مل جائے گی اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی اور وہ وہ بھی میری قیمت پہ چلے صاحب مزید کچھ کہے بنا پلٹی ادھیڑ عمر صاحب نے ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھولا وہ انہی صبح قدموں سے چلتی باہر نکل گئی سگریٹ نے نجمی صاحب کی انگلی کو جلایا تو وہ چونکے پھر غصے سے اسے ایش ٹرے میں پھینکا اور میز پر رکھے کاغذات اٹھائے جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتے جا رہے تھے ان کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے مجھے آپ کو ایک اچھی خبر دینی تھی جینٹل مین میٹنگ کے آغاز پہ اس نے مسور و مطمئن انداز میں انہیں مخاطب کیا جو اپنے سابقہ رویے کو برقرار رکھے اس کی طرف متوجہ تھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ وینڈر عارف نجمی نے سپلائی بحال کر دی ہے اور وہ بھی پرانی قیمت پہ واقعی فرقان تایا حیران ہوئے تو ظاہر چچا سیدھے ہو بیٹھے مگر اس نے تو اس روز فائننس ڈپارٹمنٹ کے رعوف صاحب سے خاصی بدتمیزی کی تھی اور وہ تو سراسر بلیک میلنگ پہ اترا ہوا تھا میں نے خود اسے فون کیا تھا مگر وہ تو سیدھے منہ بات کرنے کا روادار بھی نہیں تھا پھر آپ کو بلیک میلر سے نپٹنے کا فن سیکھ لینا چاہیے سر کیونکہ میں نے اس سے بات کی ہے اور وہ غیر مشروط طور پہ سپلائی بحال کرنے پہ راضی ہو گیا ہے زاہد چچا خاموش ہو گئے ان کے لیے یہ سب خاصا غیر متوقع تھا اگر سلیمان صاحب ان کو آ کر بتاتے کہ انہوں نے وینڈر کو راضی کر لیا ہے تو انہیں حیرانی نہ ہوتی کیونکہ وہ اس قابل تھے تبھی تو اپنے بڑے بھائی سے زیادہ مضبوط شیئر ہولڈر اور ایم ڈی تھے مگر حیا یہ بات نکلنا بھی دشوار تھا آپ کو گرین ہاؤس اسکیم کے لیے بجٹ کم پڑ رہا تھا اس لیے میں نے بجٹ کو ری شیپ کیا ہے اور وہ اپنے کاغذات آگے پلٹ کر بتانے لگی ہمیں جتنی رقم چاہیے وہ ہمارے بجٹ کے اندر ہی پوری ہو سکتی ہے اگر ہم فالتو لوازمات کو نکال دیں مطلب طائف فرقان نے آئی برو اٹھائے ہم ہر سال تمام شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ کا ایک منقسم حصہ دیتے ہیں جبکہ بہت سی کمپنیاں شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ ڈیویڈنڈ دینے کے بجائے اس کو ری انویسٹ کرتی ہیں ہم بھی اس دفعہ شیئر ہولڈرز کو وہ حصہ دینے کے بجائے اسے اس پروجیکٹ لگا دیں گے مگر اس طرح تو مطلوبہ رقم پوری نہیں ہوگی ولید آپ ان کو بات مکمل کرنے دیں سیٹی صاحب نے پہلی دفعہ ولید کو ٹوکا پہلی دفعہ بورڈ میٹنگ میں اس کی سائڈ لی گئی تھی سب خاموش ہوئے تو اس نے کہنا شروع کیا ہم اپنے بجٹ کا پندرہ سے بیس فیصد حصہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں ہم فی الحال بھی یہی کر رہے ہیں ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ہمیں پروجیکٹس ملیں وہ لمحے بھر کو رکی لمبی بیس کے گرد موجود تمام ایگزیکٹو اب واقعتاً تن بغور اسے سن رہے تھے مستقبل کے پروجیکٹس جو ابھی ہمیں ملے نہیں اور جن پہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ان کے لیے ہم اپنے حالیہ پروجیکٹ کو قربان نہیں کر سکتے میں نے بجٹ کو گھٹا کر کر پانچ فیصد دیا ہے یوں ہم بآسانی آہستہ آہستہ اس پروجیکٹ میں منتقل کر سکتے ہیں کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اس نے ذرا مسکرا کر خاموش پڑے کانفرنس روم پہ نگاہ دوڑائی وہ جانتی تھی کہ اب کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا وہ آہستہ آہستہ اپنا انتخاب درست ثابت کر رہی تھی آج تایا فرقان کے گھر حیا کے دادا کی برسی کی قرآن خوانی تھی خیرات کی دیگیں الگ تھیں سب مدو تھے سوائے اس کے اس کو جانے کی خواہش بھی نہیں تھی وہ مغرب پڑھ کر لاؤنج میں آئی تو فاطمہ جہان سے کچھ کہہ رہی تھیں اس سے آتے دیکھ کر خاموش ہو گئیں اچھا میں جا رہی ہوں سرسری سا مطلع کر کے وہ باہر نکل گئی پھپھو پہلے ہی جا چکی تھی ابا کمرے میں سو رہے تھے ان کے پاس نرس تھی وہ خاموشی سے سے پہ آ بیٹھے اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا اس نے لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے پار اما کو جاتے دیکھا وہ اس سے ناراض نہیں تھی بات بھی ٹھیک سے کرتی مگر ایسے جیسے انہیں بہت دکھ پہنچایا گیا ہو باہر بجلی زور کی چمکی پل بھر کو کھڑکیوں کے باہر سارا لون روشن ہو گیا پھر اندھیرا چھا گیا وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا ہائے نے ٹی وی نہیں چلایا وہ ریموٹ پکڑے بیٹھی بس اس کو دیکھتی رہی وہ کچھ کہنا چاہتا تھا شاید اماں کیا کہہ رہی تھی اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھتے ہوئے بات کا آغاز کیا جہاں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا نیلی جینس پہ سیاہ ٹی شرٹ پہنے گیلے والوں کو پیچھے کیے وہ جیسے کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا وہ چاہتی ہیں کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم یہ برقع وغیرہ چھوڑ دو وہ سنجیدگی سے کہنے لگا اس کی پشت پہ لاؤنج کی دیوار گر کھڑکی کے ٹپ ٹپ کترے گرنے لگے تھے تاریخ پڑا آسمان پہلے ہی بادلوں سے ڈھک چکا تھا تو تم نے کیا کہا وہ اسی طرح مطمئن سے انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی جیسے وہ اپنے آفس میں بیٹھا کرتی تھی بات تو ٹھیک ہے ان کی تم ایک برقعے کے لیے اپنے اتنے رشتے نہیں کھو سکتی باہر بادل زور سے گرجے تھے کھڑکیوں کے شیشوں پہ تڑا تڑ گرتے قطروں کی اب آوازیں آنے لگی تھیں دوسروں کو چھوڑو تم اپنی بات کرو جہان کیا تم بھی میرے حجاب سے خوش نہیں ہو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی اگر میں کہوں کہ نہیں میں نہیں ہوں تب اگر میں کہوں کہ تم میرے لیے اسے چھوڑ دو تب دور کہیں زوردار آواز آئی تھی جیسے بجلی گرنے کی ہوتی ہے جیسے صدمہ پہنچنے کی ہوتی ہے کیا تم مجھے چوائس دے رہے ہو یک یک اس کی آواز میں سرد مہری در آئی اگر میں کہوں ہاں تب وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی دیوار گر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی اس نے سیاہ لمبی قمیص اور چوڑی دار پہن رکھا تھا بال بھی سیدھے کمر پہ گر رہے تھے قمیص اور بالوں کے رنگ کا فرق غیر واضح سا تھا سیاہی جس کا نہ آغاز تھا نہ اختتام مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آئی اور تب میں نے سوچا تھا کہ میرے سارے قرابت دار تو میرے ساتھ ہی ہوں گے وہ بھیگتے شیشے کے پار تاریخ لون کو دیکھتی کہہ رہی تھی تائے ابا حجاب کے سب سے بڑے علم بردار اماں جن کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں اور میرا شوہر جو روز صبح فجر پڑھنے مسجد جاتا ہے لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ عائشہ ٹھیک کہتی تھی خندق کی جنگ بنو قریضہ کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی بارش کے ٹپ ٹپ گرتے قطرے شیشے سے لڑک کر زمین پہ گر رہے تھے جب بجلی چمکی تو پل بھر کو ان میں قوس و قضا کے ساتوں رنگ جھلکتے اور پھر اندھیرا چھا جاتا وہ صوفے سے نہیں اٹھا تھا بس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا اگر میں لوگوں کے لیے حجاب لیتی تو لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ بھی دیتی لیکن میں اب نہیں چھوڑ سکتی آنسو اس کے آنکھ سے ٹوٹ کر گال پہ پھسلتا گیا کیوں میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر کیوں وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا بادل ابھی تک گرج رہے تھے حیا نے جواب نہیں دیا اس نے ایک نظر جہان کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر کونے میں رکھی منی پلانٹ کی سبز بوتل اٹھائی پودے کی بیل جھٹک کر نکال پھینکی اور بوتل کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے دیوار پہ مارا کانچ ٹوٹا ٹکڑے گرتے گئے اور ایک نوک دار بڑا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا یہ پکڑو اس نے بوتل کی گردن کا وہ ٹکڑا جہان کی طرف بڑھایا اور جا کر اپنی ماں کی گردن اتار دو حیا اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا ہائے نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور آخری ٹکڑا باقی ماندہ کرچیوں پہ پھینک دیا نہیں کر سکتے نا کاپ اٹھتا ہے نا دل لگتا ہے نا جیسے آسمان پھٹ پڑے گا اگر تم نے ایسا سوچا بھی اس نے گردن موڑ کر بھیگی آنکھوں سے باہر برستی موسلا دھار بارش کو دیکھا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے وہ بولی تو اس کی آواز آنسو سے بھاری تھی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جہان اللہ نے امانت کو آسمان و زمین پہ پیش کیا تھا مگر دونوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اسے انسان نے اٹھا لیا تھا تمہاری ماں ایک انسانی جان تم پہ امانت ہے ایسے ہی مجھ پہ میرا وعدہ امانت ہے میں نے زندگی میں بس ایک دفعہ کوئی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی مجھے اسے نبھانے کیوں نہیں دیتا بجلی نے اپنی چاندی پھر سے ہر سو بکھیر دی بس لمحے بھر کی چاندنی اور پھر اندھیری رات چھا گئی مجھے کسی نے کہا تھا کہ دل مارے بغیر نور نہیں ملتا اور میں سوچتی تھی کہ نور کیا ہوتا ہے جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے آنسو نے گلے میں پھندا ڈال دیا دم گھوٹنے والا پھندا نور قرآن ہوتا ہے اللہ کا حکم جن کو پورے کا پورا لیا جاتا ہے ایک حصہ لے کر دوسرے سے انکار نہیں کیا جاتا جہان میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ اگر وہ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ٹوٹ جاتا مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی مگر آج آ گئی ہے گرم ابلتے آنسو اس کی تھوڑی سے پھسلتے ہوئے گردن تک لڑک رہے تھے وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی اور وہ اس سے جانتے ہو پہاڑ کیوں ٹوٹتا کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لیتا اور جو شخص قرآن کو پورے کا پورا اپنے دل پہ اتارتا ہے نا اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے اس نے جلتی آنکھیں بند کی اب ہر طرف اندھیرا تھا پل بھر کو بجلی چمکتی بھی تو اسے پرواہ نہیں تھی لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا تو مجھے واقعی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے اس نے آنکھیں کھولی وہ واپس پلٹ رہا تھا اس نے دھندلی بصارت سے گردن موڑ کر اس شخص کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا جس سے اس کی زندگی کا ایک حصہ محبت کرنے میں گزرا تھا وہ اوپر چلا گیا مگر حیا اسی طرح سیڑھیوں کو دیکھتی رہی چند منٹ بعد وہ اترتا دکھائی دیا اس کا دستی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا وہ بنا اس کی طرف دیکھے بنا کچھ کہے باہر نکل گیا اس نے اسے نہیں نہیں روکا آواز تک دی دے ہی نہیں سکی آنسو نے سارا راستہ روک دیا تھا وہ جا رہا تھا وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا باب دس وہ جا رہا تھا وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا اس نے بھیگا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑا وہ اب اسے تیز بارش میں سبق قدموں سے لون عبور کرتا نظر آ رہا تھا وہ چھاڑ اسے بھیگو رہی تھی مگر اس نے اس سے بچنے کو اپنے سر پہ کچھ بھی نہیں تانا تھا گیٹ کے قریب پہنچ کر وہ لمحے بھر کو رکا اور پلٹ کر دیکھا حیا کا دل ڈوب کر ارا رخسار پہ بہتے گرم آنسو مزید تیزی سے نیچے لڑکنے لگے جہان نے آخری بار پلٹ کر اسے نہیں بلکہ اوپر اپنی ماں کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا تھا چونکہ پھپو ادھر نہیں تھی سو اگلے ہی پل جہان نے گردن ذرا فرقان کے گھر کھلنے والی درمیانی دروازے کی طرف موڑی اس کی ماں وہاں تھی اسے اب بھی صرف اپنی ماں کی فکر تھی پھر وہ مڑا اور گیٹ کھول کر باہر نکل گیا حیا پلٹنے لگی تب بھی اس کو باہر درمیانی دروازے کی اوٹ میں کچھ غائب ہوتا دکھائی دیا گلابی اور پیلا آنچل ارم کا دوپٹہ جو وہ پہچانتی تھی یقیناً ارم ادھر آئی تھی اور وہ سب سن چکی ہوگی اس نے گہری تھکی تھکی سی سانس اندر کو کھینچی ارم کس سلسلے میں ادھر آئی تھی وہ نہیں جانتی تھی نہ ہی یہ کہ جہان نے اسے دیکھا تھا یا نہیں مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ واپس جا کے وہ تمام رشتہ داروں کے بیچ کھڑے ہو کر سارا قصہ مزے سے دوہرا دے گی قرآن خوانی کی تقریب میں گویا رنگ بھر جائے گا گوسپ کا ایک نیا موضوع لاؤنج میں دروازہ اماں پورا بند کر کے نہیں گئی تھیں سو اسے یہ خام خیالی ہرگز نہ تھی کہ ارم نے کچھ نہ سنا ہوگا بس چند ہی منٹ بعد پورے خاندان کو پتہ چل جائے گا کہ حیا نے جہان کو گوا دیا وہ حیا کے پردے سے تنگ آ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا وہ تھکے تھکے سے انداز میں واپس صوفے پہ آ گری کھڑکی کے ساتھ سبز بوتل کی کرچیاں ابھی تک بکھری تھیں اس نے انہیں اٹھانے کی ہمت نہیں کی اس میں ابھی کسی شے کی ہمت نہیں تھی وہ ارم ہی تھی اور اس نے وہی کیا جو حیا نے سوچا تھا فاطمہ واپس آئیں تو سخت متاسف تھیں وہ سبین پھپھو کی بات سن ہی نہیں رہی تھی جو بار بار کہہ رہی تھی بھابھی وہ اس وجہ سے نہیں گیا اس نے صبح مجھے بتا دیا تھا کہ وہ آج چلا جائے گا اس نے ویسے ہی چلے جانا تھا پھپھو کو ارم سے بھی شکوا تھا انہوں نے ارم کو ہلکا سا ڈانٹ بھی دیا تھا کہ وہ غلط بات نہ کرے مگر فاطمہ کا انداز بتا رہا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے ان کے نزدیک اگر کوئی اس سب کا ذمہ دار تھا تو وہ حیا تھی جس نے اپنی ضد کے پیچھے سب کچھ کھو دیا تھا جب طاہر نے اسے بےزت کر کے گھر سے نکالا تب وہ روئی تھی لیکن جب جہان چلا گیا تو اس نے اپنے آنسو پوچھ لیے تھے خندق کی جنگ میں صرف بنو قریظہ تو نہیں ہوتے نا اس میں جاڑے کی سختی بھی ہوتی ہے وہ سردی اور خشکی جو لوگوں کے رویوں میں در آتی ہے رشتے سرد مہر ہو جاتے ہیں اور اس میں بھوک کی تنگی بھی ہوتی ہے معاشی دباؤ اور فکر بھی ہوتی ہے وہ اب پروا کیے بنا کان لپیٹے اممہ کی ساری بات سنتی رہتی اور آگے نکل جاتی آفس میں البتہ اب رویہ ذرا بدلا تھا اس کی بات سنی جاتی تھی کبھی کبھار تائید بھی ہو جاتی وہ کوریڈور میں چل کر جا رہی ہوتی یا لفٹ کے انتظار میں کھڑی ہوتی لوگ ادھر ادھر ہٹ جاتے اس کے لیے رستہ چھوڑ دیتے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ کو اس نے اگلے ہی روز اپنے آفس میں بلایا تھا بیٹھیے اپنے مخصوص انداز میں پاور سیٹ پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اس نے ہاتھ سے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا وہ بیٹھ گئے البتہ ان کے چہرے پہ ذرا الجھن تھی کچھ پئیں گے کافی ٹھیک رہے گی شیور اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا ایک اچھی کڑوی سی بلیک کافی اندر بھیجے بغیر چینی کے رضوان صاحب ذرا چوکے ریسیور رکھ کے وہ واپس کرسی پہ پیچھے ہو کر بیٹھی اور سنجیدگی سے ان کو دیکھا بیگ صاحب ادھر آپ نے کون سی ملٹی اسٹوری پارکنگ دیکھ لی جو آپ کو لگا کہ اس سینٹر میں اسے ہونا چاہیے میرا خیال تھا کہ وہ ایک منفرد آئیڈیا ہے جس میں کم جگہ پر ایک بہت بڑی پارکنگ بن سکتی تھی آپ کے ساتھ اور کس کا خیال تھا یہ رضوان صاحب نے آئی برو اٹھائی آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں بنا گھبرائے وہ قدرے ناگواری سے بولے بیگ صاحب آواز نیچی رکھ کر بات کریں کیونکہ آپ کے پارٹنرز نے ایک دو جگہ بہت فخر سے آپ کا اور اپنا کارنامہ بیان کیا ہے میں تو پھر آپ سے بند کمرے میں پوچھ رہی ہوں میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے یہ دھمکی آپ کسی اور کو دیں ایک عمر گزری ہے کارپوریٹ ورلڈ میں آپ کی طرح وراثت میں کرسی نہیں ملی استحضائی انداز میں کہتے وہ اٹھے اگر میرا آئیڈیا ان کو پسند نہیں آیا تو اس کی ذمہ داری ہم دونوں پر ہے میں نے ڈیزائن بنایا آپ نے پیش کیا اگر کوئی مسئلہ تھا تو اس وقت آپ کی سمجھداری کدھر تھی جو آپ نے تب کچھ نہیں کیا اب اپنا اپنی ناکامی چھپانے کے لیے آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں مائی فٹ وہ سر جھٹک کر تیزی سے مڑے اور باہر نکل گئے اس نے جیسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور فون کا ریسیور اٹھایا ایک نمبر ڈائل کر کے وہ دھیرے سے بولی عمران صاحب پورے آفس میں موبائل جیمبر آن کر دیں جیسا کہ ہم نے بات کی تھی اور بیگ صاحب کے آفس فون کی ایک لائن مجھے ٹرانسفر کر دیں ریسیور واپس رکھتے ہوئے ایک طویل سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی وہ جانتی تھی کہ اس نے رضوان کو اکسا دیا ہے وہ اب پہلی کال اسے ہی کریں گے جو ان کا ساتھی تھا اخلاقی حرکت تھی یا غیر اخلاقی اسے یہی درست لگا تھا سمندری بغلے ساحل کنارے پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے نیلا خوبصورت بوسفورس آج صبح بہت ہی پرسکون تھا وہ ہاربر کے قریب سڑک پر ڈرائیو کر رہا تھا اس کی توجہ سمندر کی طرف تھی نہ موسم کی جانب وہ قدر تشویش کے عالم میں ایک ہاتھ سے موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا جب سلسلہ ملا تو اس نے فون کان سے لگایا ہاں بولو سفیر کیا مسئلہ ہوا ہے دوسری جانب سے آواز سن کر وہ بھوے سکیڑ کر بولا تھا عبد الرحمن بھائی میں نے بہت کوشش کی مگر معاملہ میرے ہاتھ سے باہر ہے میں سفیر بے مجھے تمہید سے نفرت ہے سیدھی بات کرو وہ ذرا بیزاری سے بات کاٹ کر بولا تھا کار کی رفتار اس نے قدر آہستہ کر دی اس کے تنے ہوئے اعصاب پوری طرح فون کی طرف متوجہ تھے بھائی میں میں اصل بہار مسئلہ کر رہی ہے اس نے پہلے ہمیں کہا کہ وہ آخری فلائٹ سے جائے گی سب کے جانے کے بعد اس نے سب کو راضی کر لیا کہ اس شرط پہ وہ بغیر کوئی شور ڈالے آرام سے چلی جائے گی پھر وہ نہیں جا رہی اس نے بمشکل اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے پوچھا صرف یہی نہیں اس نے اپنا پاسپورٹ بھی جلا دیا اور اس کا کہنا ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے اس کے پاس وہ نہیں جائے گی بہار عائشہ اور آنے کے جانے کے بعد عثمان شبیر کے گھر پہ تھی اور وہ یقیناً وہیں اسے بلا رہی تھی سفیر میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا وہ بھی تم سے نہیں ہوا بہت اچھے وہ برہمی سے گویا ہوا سوری بھائی وہ نادم تھا پھر آپ کب آئیں گے میں کیوں آؤں گا اتنا فارغ ہوں کہ میں ایک ضدی بچے کی مرضی پہ چلا ہوں اسے بولو اس نے جانا ہے تو جائے نہیں تو نہ جائے مجھے پرواہ نہیں ہے اور سنو اب اتنی غیر اہم باتوں کے لیے مجھے تنگ مت کرنا قریباً جھڑکتے ہوئے اس نے فون بند کیا اور ڈیش بورڈ پر ڈال دیا مسائل پہلے کم تھے جو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا اب اس کا پاسپورٹ پھر سے بنوانا پڑے گا اور یہ بہارے کی شرائط ذرا ایک دو کام کر لے پھر نپٹے گا وہ اس ٹانگ برابر لڑکی سے ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے اس اس نے سوچا کے کے سر پچھلے حصے میں پھر سے درد اٹھنے لگا تھا وہ لاؤنج میں میں پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی اس کے ہاتھ ویزلین کی ڈبی تھی جس میں سے وہ دو انگلیوں پہ کریم نکال کر ایڑیوں پہ مل رہی تھی فاطمہ اور سبین شام کی چائے پی کر ابھی ابھی اٹھی تھی ارم کے سسرال والے آئے تھے شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی سو ان کا وہاں ہونا ضروری تھا حیا کا دل بھی نہیں چاہا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ ہو جائے وہ بہت پتھر دل ہو گئی تھی یا بہت مضبوط جو دل پہ لگنے والی چوٹوں کو سہنا سیکھ گئی تھی دروازہ ہولے سے بچا تو اس نے چوک کر سر اٹھایا سونیا دروازے میں کھڑی تھی آئیے وہ خوشگوار حیرت سے مسکراتی اٹھی اور ویزلین کی ڈبی بند کر کے میز پہ رکھی تھینکس سونیا خوش دلی سے مسکراتی صوفے پہ آ بیٹھی حیا نے ٹیشو سے ٹیشو نکال کر ہاتھ پوچھے اور اس کے قریب آ بیٹھی سونیا بظاہر مسکرا رہی تھی مگر اس کے انداز میں قدرے ہچکچاہٹ تھی جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر متذبذب ہو کہیے بابی وہ بغور اس کو دیکھ رہی تھی اصل میں میں حیا تمہیں لینے آئی تھی میں چاہتی ہوں کہ تم آ کر ابا سے معافی مانگ لو ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی اور ہم سب پھر سے ساتھ مل کر بیٹھ سکیں گے دیکھو اب سب ادھر ہیں مگر تمہاری کمی پھر بھی محسوس ہو رہی ہے حیا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا آفس سیٹ پہ بیٹھ کر جس طرح وہ معاملات کا تجزیہ کرتی تھی ویسے ہی اس کے دماغ نے فوراً کڑیاں ملانی شروع کی ظفر اور دوسرے ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی مہمانوں کی آمد پہ تائی سارا کام سونیا سے کرواتی تھی اس کو لمحے بھر کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی سو یہ تو طے تھا کہ وہ خود سے یعنی تائی سے چھپ کر نہیں آئی تھی مطلب اسے تائی نہیں بھیجا تھا تاکہ وہ حیا کو جھکا سکیں اور ان کی انا کی تسکین ہو سکے دوسری طرف اسے معاف کر کے تایا اور تائی اشاروں اور عظمت کا پرچم بلند کریں گے زبردست میں تیار ہوں بھابھی وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا میں تایا اکبر سے ہر اس وقت کی معافی مانگنے کو تیار ہوں جب میں نے ان کا دل دکھایا جب میں نے کوئی گستاخی کی یا مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہوئی ان سے کہیے میں پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنے پہ تیار ہوں وہ بڑے ہیں میں چھوٹی مجھے جھکنا چاہیے میں جھک جاؤں گی لیکن لیکن بھابھی تایا نے ایک شرط رکھی تھی وہ لمحے بھر کو رکی اور وہ یہ شرط تھی کہ میں ان کے گھر ان کے بیٹوں سے منہ لپیٹے بغیر داخل ہوں گی ورنہ نہیں ہوں گی میں ان کے اس بات کا بھی مان رکھوں گی میں ہر بات کی معافی مانگ لوں گی سوائے اپنے حجاب کے یہاں میں ٹھیک ہوں وہ غلط ہیں میں ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گی یہ بات آپ ان کو بتا دیں حیاء سونیا نے بے بسی سے اسے دیکھا اب اتنا بھی کیا پردہ دیکھو اس دن ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے تھے کہ بھابھی پلیز کوئی میرے حق میں بات کرے یا خلاف مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بہت سی لڑکیاں صرف اسکارف لیتی ہیں چہرہ نہیں ڈھکتی کیونکہ انہوں نے اللہ سے اتنا ہی وعدہ کیا ہوتا ہے سو جتنا وہ کرتی ہیں اس پہ قائم رہتی ہیں اس سے نیچے نہیں جاتی میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ جو حکم سن لوں گی اس پہ دل کھل جائے گا اسے اپنا لوں گی اب میرا دل لقاب کے لیے کھل چکا ہے پلیز مجھے اسے نبھانے دیں وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایڑی پہ لگائی چکنائی کو انگلیوں سے مل بھی رہی تھی ذرا سی سخت پڑی ایڑی اس کے پوروں کو کھردری محسوس ہو رہی تھی دیکھو تمہاری بات ٹھیک ہے مگر حیا تم جانتی ہو پورا خاندان باتیں بنا رہا ہے کہ جہان تمہیں صرف اس لیے ٹھکرا کر گیا ہے کیونکہ تم نے اپنی دخنائیوں سے ضد نہیں چھوڑی بھابی جب ارم نے یہ بات سر عام کہی تھی تب پھپو نے کہا تھا کہ وہ صرف اپنی چھٹی ختم ہونے پہ واپس گیا ہے مگر لوگوں نے ان کی بات پہ یقین ہی نہیں کیا انہوں نے ارم کی بات پہ یقین کیا لوگ اسی بات پہ یقین کرتے ہیں جس پہ وہ یقین کرنا چاہتے ہیں ساری کریم ایڑی میں جذب ہو گئی تھی اس نے میز پہ رکھی ڈبی کھولی انگلی اندر ڈال کر پورے پہ ذرا سی ویزلین نکالی اور پھر سے کھردری ایڑی پہ لگانے لگی اور اگر جہان نے واقعی تمہیں اسی وجہ سے چھوڑا ہو تب تم کیا کرو گی وہ جیسے بہت فرصت سے اسے سمجھانے آئی تھی یقیناً اسے بھیجا گیا تھا بھابھی یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے جسے ہم ہینڈل کر لیں گے میں نیکسٹ ویک ترکی جا رہی ہوں نا بات کر لوں گی اس سے پورے خاندان کو اس بات کی کیوں اتنی فکر ہے میں سمجھنے سے قاصر ہوں وہ غصے سے نہیں بلکہ بہت نرمی سے ہم بار لہجے میں بول رہی تھی بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں ایڑی کا مساج بدستور کر رہی تھی مگر حیا تم یہ بھی تو دیکھو کہ کزن سے پردہ کون کرتا ہے میری ایک فرینڈ کا تعلق بہت سخت قسم کے پٹھان فیملی سے ہے مگر ان کے ہاں بھی سے چہرے کا پردہ نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے وہ سب اسلام کا حصہ ہے مگر اب اس سب کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے اس نے بڑے دکھ سے سونیا کو دیکھا اگر میرے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے سامنے ہوتے تو کیا ان کی موجودگی میں بھی آپ یہی بات کہہ سکتی تھی سونیا ایک دم بالکل چپ ہو گئی بتائیں نا بھابھی ان کے سامنے آپ سے پوچھا جاتا تو آپ ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو سپورٹ کرتی ہیں اپنے ساس سسر کو سونیا نے لب کھولے مگر کچھ نہیں کہہ سکی اس کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے حیا نے ڈبی سے ذرا سی مزید ویزلین نکالی اور دوسری ایڑی پہ دھیرے دھیرے رگڑتے ہوئے بولی کیا آپ جانتی ہیں کہ داور بھائی پہلے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے سونیا کی آنکھیں حیرت سے ذرا سی کھلی دھیرے سے اس نے نفی میں سر ہلایا بالکل ایسے جیسے فروخ کچھ عرصے پہلے تک مجھ سے شادی کے لیے تائی اماں کو تنگ کرتا رہا تھا ویسے ہی داور بھائی نے بھی بہت اصرار کیا تھا یہ بات میں نے تائی کے منہ سے آپ کی شادی سے دو روز قبل سنی تھی جانتی ہیں داور بھائی ایسا کیوں چاہتے تھے وہ کچھ نہیں بولی وہ بس بنا پلک جھپ کے شاک کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں ہمیشہ بہت تیار رہا کرتی تھی اب بھی رہتی ہوں میرے کپڑے جوتے بال ناخن میں ہر چیز آج بھی اتنے ہی تراش خراش کر سیٹ کر کے رکھتی ہوں جتنا پہلے رکھتی تھی فرق بس اتنا ہے کہ اب باہر نکلتے ہوئے خود کو ڈھک لیتی ہوں جانتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بس اتنا کہ دوسری عورتوں کے شوہر میری طرف متوجہ نہیں ہوتے اور یوں اپنی بیوی سے ناخوش ہونے کی کوئی وجہ ان کے پاس نہیں رہتی ایڑی میں ساری چکنائی جذب ہو چکی تھی وہ اب بھی پہلے کی طرح کھردری تھی مگر وہ جانتی تھی کہ یہ چکنائی ایک دم سے اثر نہیں کرتے آہستہ آہستہ وہ کھردرے کو نرم کرے گی گی اور یوں پھٹی ہوئی جلد ویسی ہو جائے جیسا کہ اسے ہونا چاہیے کیا آپ اب بھی مجھے غلط سمجھتی ہیں ٹیشو سے ہاتھ پوچھتے ہوئے اس نے بہت اطمینان سے دیکھا وہ جو بالکل گم سم سی بیٹھی تھی کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی ہائے نے دور تک سونیا کو جاتے دیکھا اور پھر اپنی پھٹی ایڑیوں کو آہستہ آہستہ یہ نرم پڑ جائیں گی وہ جانتی تھی کچھ چیزیں کافی وقت لیا کرتی ہیں اس دن صرف اس سے اتنی غلطی ہوئی کہ وہ بغیر بتائے زارہ سے ملنے چلی آئی تھی آج آفس میں زیادہ کام نہیں تھا ویسے بھی باقر صاحب کو وہ اپنی ٹاپ حیرارکی کا ادسر نو تشکیل دے کر نگران بنا چکی تھی سو اس پہ کام کا بوجھ ذرا کم تھا فراغت ملی تو سوچا زارہ سے مل لے پانچ جولائی آ کر گزر بھی چکی تھی اب اس کو اسی ہفتے واپس ترکی جا کر کلیئرنس کروانی تھی انہیں سوچوں میں غلطہ وہ اس کے گھر آئی زارا اندر کمرے میں ہے فارینہ وغیرہ آئی ہوئی ہیں تم اندر چلی جاؤ زارا کی ممی اسے دروازے پہ ہی مل گئی وہ کہیں جانے کے لیے نکل ہی رہی تھی خوش اخلاقی سے بتا کر وہ باہر نکل گئی وہ سر ہلا کر اندر آ گئی زارا کا کمرہ کوریڈور کے آخری سرے پہ تھا گھر میں خاموشی تھی کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی فارینہ اور مشال کی آوازیں ان کے کلاس فیلوز اور فرینڈس وہ یقیناً اچھے وقت پہ آئی تھی ان سے بھی ملے گی یہی سوچ کر وہ چند قدم آگے آئی مگر اس سے پہلے کے مانوسیت پیدا کرنے کے لیے کوئی آواز دیتی ادکھلے دروازے سے آتی آوازوں نے اسے روک دیا ہایا کو مت بلانا پلیز بیزاری سے بولتی وہ زارا تھی وہ بے اختیار دو قدم پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی سانس بالکل روکے وہ اب بھی ان کی گفتگو سن رہی تھی کیا یار اکٹھے ہو جائیں گے تو مزہ آئے گا نا فارینا ذرا حیران ہوئی تم اس سے ملی نہیں ہونا ترکی سے واپسی پہ اسی لیے کہہ رہی ہو ورنہ وہ اتنی بور ہو گئی ہے کہ کوئی حد نہیں تمہیں پتہ ہے اس نے برقع پہننا شروع کر دیا ہے ریئل پہ زور دے کر جیسے بے یقینی کا اظہار کر رہی تھی برقع ڈونٹ ٹیل زارا ہاں میں نے اسے بولا تم ترکی سے آئی ہو یا عمرے سے یہ جھوٹ تھا زارہ نے کبھی ایسے اسے نہیں کہا تھا وہ دم سادھے سنے گئی میں اس کا وہ کالا طالبان والا سٹینڈ نہیں کر سکتی پلیز اسے کال مت کرنا اسے دیکھ کر میرا دم گھٹتا ہے پتہ نہیں اس کا اپنا کیا حال ہوتا ہوگا خیر حیا کو میں جانتی ہوں اس لحاظ سے اس نے برکہ بھی ڈیزائنر ہی لیا ہوگا برینڈڈ برقع شاید فیشن میں کر رہی ہو اب مزید کھڑے ہونا خود کو ذلیل کرنا تھا وہ بنا چاپ پیدا کیے واپس پلٹ گئی باہر گیٹ کیپر کے قریب وہ رکی تھی زارا کو بتا دینا کہ میں آئی تھی مگر جا رہی ہوں وجہ پوچھے تو کہنا انہیں معلوم ہے سختی سے دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ باہر کار کی طرف بڑھ گئی چلو اور کہیں دور لے کر جاؤ میں ذرا دور جانا چاہتی ہوں پچھلی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے تھکے تھکے انداز میں ڈرائیور سے کہا جس نے سر ہلا کر کار اسٹارٹ کر دی اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی گردن کے پچھلے حصے اور کندھوں پہ عجب دباؤ سا محسوس ہونے لگا تھا جیسے اب تھکان کا شکار ہو رہے ہوں وہ انسان ہی تھی اس کی قوت برداشت اور آساب کی مضبوطی کی بھی ایک حد تھی اس سے زیادہ پریشر وہ نہیں لے سکتی تھی ہر دروازے سے دھتکارے جانا ہر جگہ سے ٹھکرائے جانا ہر دوست کا چھوٹ جانا کیا مشکلات کی کوئی حد تھی صبر صبر صبر انسان کتنا صبر کرے ایک نقاب ہی تو کرنا شروع کیا تھا ایک دم سے اتنے چہروں سے نقاب کیسے اتر گئے تھے ڈرائیور بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی چلاتا گیا بہت دیر بعد جب اس کا درد سے سر پھٹنے لگا تو اس نے گھر چلنے کا کہا ابا کمرے میں تھے آج ٹیک لگا کر بیٹھے اینک لگایا اخبار دیکھ رہے تھے اس نے دروازے کی درست سے ان کو دیکھا ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی پھر وہ بنا انہیں تنگ کیے اپنے کمرے میں چلی آئی زارا کی باتوں نے اتنا ڈسٹرب کیا کہ وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھا سکی فاطمہ نے پوچھا ان کا رویہ ذرا بہتر تھا آخر ماں تھی مگر اس نے بھوک نہ لگنے کا بہانہ کر دیا پھر وہ اوپر چھت پہ چلی آئی کین کا جھولا منڈیر سے لگا ویران پڑا تھا وہ اس پہ آ بیٹھی تو دھیرے سے بہت سی یادیں سامنے دیوار سے لگے ابا کے گملوں کے اوپر سائے بن کر ناچنے لگے آج چاند کی روشنی کافی تیز تھی پودوں کے پتے چمک رہے تھے اسے سوانجی میں جھیل کنارے پہ چھائی چاندی کی تہ یاد آئی اور چاندی کے مجسمے اور اس جگہ بیٹھا وہ شخص جو خاموشی سے اس کی کہانی سنے گیا تھا مگر اپنی نہیں سنائی تھی واپس جا کر فون بھی نہیں کیا وہ تھا ہی ایسا پھر بھی وہ اس سے امید وابستہ کر لیتی تھی پاگل تھی وہ بہت دیر وہ جھولے پہ بیٹھی ابا کے کملوں کو دیکھتی رہی وہ پہلے سے زیادہ مرجھا گئے تھے ابا بیمار پڑے تو ملازموں نے بھی ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیا وہ منڈیر کے سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھے تھے ان کے اور منڈیر کے درمیان قریباً چار گز چوڑا سہن تھا وہ چھت کا پچھلا حصہ تھا ٹیرس دوسری طرف تھا وہ اب ٹیرس پہ نہیں بیٹھتی تھی کہ وہاں بے پردگی ہوتی تھی سامنے گھروں میں نظر آتا تھا اللہ اللہ پھر پردہ اس نے بد دلی سے سر جھٹکا نہیں وہ اپنے پردے سے تنگ نہیں پڑ رہی مگر پھر وہ بیزاری کیوں محسوس کر رہی ہے اپنی سوچوں سے اکتا کر وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور اندر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑی مگر پھر رک گئی گملوں اور منڈیر کے درمیان کچھ تھا کچھ چمکا تھا کون وہ ذرا چوکنی ہو کر پیچھے ہوئی کوئی ہے وہاں ہر طرف سناٹا تھا خاموشی اندھیرا کچھ بھی نہیں تھا پھر شاید اس کا وہم ہو اس نے سر جھٹک کر پھر سے قدم اندر کی جانب بڑھانا چاہے مگر پھر لمحے بھر کو کچھ چمکا کون کون ہے وہ بالکل ساکن کھڑی پل کے سکیڑے اس جگہ کو دیکھی گئی اسے ڈر نہیں لگ رہا وہ بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہے اس نے خود کو بتانے کی کوشش کی مگر فطری خوف نے اسے چھوا تھا پھر بھی وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھی پھر بھی وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھی گملوں کے قطار کے ساتھ چلتی وہ آخری گملے تک پہنچی جس میں لگا منی پلانٹ ڈنڈی کی مدد سے قریباً 6 فٹ اونچا کھڑا تھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا مگر کچھ تھا کسی احساس کے تحت وہ ذرا سی آگے ہوئی اور پھر ایک دم رک گئی خدایا وہ جیسے کرنٹ کھا کر دو قدم پیچھے ہٹی اور پھر بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے گردن اونچی کر کے دیکھا اونچے منی پلانٹ سے لے کر چھت کے منڈیر تک ایک اندیکھی دیوار سی بنی تھی مکڑی کے جالے کی دیوار جیسے کسی بیڈمنٹن کوٹ میں جالی دار نیٹ لگا ہوتا ہے وہ چھ فٹ اونچا اور بے حد لمبا سجالا بے حد خوبصورت اور سحر انگیز تھا اس کے تانے بانے بہت نفاست سے بنے تھے گو کہ وہ بہت پتلا تھا پھر بھی چاند کی روشنی کسی خاص زاویے سے پڑتی تو دھنک کے ساتوں رنگ چمکتے وہ اسے تحیر سے دیکھتی الٹے قدموں پیچھے آئی اگلے ہی پل وہ اندر سیڑھیوں کے دہانے پہ غصے سے نور بانو کو پکار رہی تھی جی جی آئی نور بانو جو کچن میں کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی بھاگتی ہوئی باہر آئی جاؤ کوئی جھاڑو لے کر آؤ اتنے جالے لگے ہیں چھت پہ تم صفائی کیوں نہیں کرتے ٹھیک سے پتہ نہیں اسے کس بات پہ زیادہ غصہ چڑھا تھا اس کے تیور دیکھ کے نور بھانو بھاگتی ہوئی لمبی والی جھاڑو لیے اوپر آئی تھا بڑا جالا یہاں بنا ہی کیسے جب نور بانو اس کے ساتھ باہر چھت پہ آئی تو وہ حیرت سے اچھمبے سے جیسے خود سے بولی تھی حیا باجی دیکھیں نا یہاں کی صفائی کی ذمہ داری نسرین کی ہے وہ روز چھت صاف ہی نہیں کرتی مجھے تو لگتا ہے کافی دن سے ادھر سے گزری بھی نہیں ہے گزری ہوتی تو جالا نہ بنتا یہ مکڑیاں جالے ادھر ہی بناتی ہیں جہاں کچھ عرصے تک کچھ گزرا نہ ہو چاہے بندہ چاہے جھاڑو جتنے اتار لو جالے پھر کچھ روز بعد بن لیتی ہیں صدا کی کام چورے نہ ذرا سے کام نہیں ہوتا اس سے یہ جالا دیکھیں کتنے کتنا بڑا تھا جی مگر جھاڑو ایک دفعہ مارتے ہی اتر گیا اتنی سی بات تھی نور بانو جھاڑو ہوا میں اوپر نیچے مارتی جلدی جلدی وضاحتیں دے رہی تھی نے دھیرے سے بات میں سر ہلایا وہ درست کہہ رہی تھی وہاں سے سے کافی دنوں کوئی نہیں گزرا تھا وہ بھی ادھر آتی تو جھولے پہ بیٹھ کر تھوڑی دیر بعد اندر چلی جاتی اسی لیے تو جالا بنا تھا اسی لیے تو جالے بنتے ہیں اس کے دل میں بھی بن گئے تھے اب اسے ان کو صاف کرنا تھا کیسے لمحے بھر بعد ہی اس کے دل نے اسے جواب دے دیا تھا اب اسے صبح کا انتظار تھا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ویسے ہی خوبصورت اور پرسکون تھی جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی لہلاتا سبزہ کشادہ سڑکیں اور کیمپس کے سرخ اینٹوں والے بلاکس کیمپس میں رش بہت کم تھا وہ بنا کچھ دیکھے سیدھی ڈاکٹر ابراہیم حسن کے آفس آئی تھی خوش قسمتی سے اسے ان کا نمبر مل گیا تھا اور چونکہ وہ ایک ان کی اچھی اسٹوڈنٹ تھی اس لیے انہوں نے ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا السلام علیکم سر اجازت ملنے پہ ان کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے وہ بولی وہ معمر مگر پروقار سے استاد تھے مسکراتے ہوئے اس کے لیے اٹھے اور وعلیکم السلام کہتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا میں کچھ پریشان تھی سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں شاید کوئی حل نکل آئے کرسی کھینچتے ہوئے اس نے وہی بات دہرائی جو فون پہ کہی تھی اپنے سیاہ ابایا اور نفاست سے لیے گئے نقاب میں وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی شیور آپ بتائیے اور چائے لیں گی یا نہیں نہیں سر پلیز کچھ بھی نہیں بس میں بولنا چاہتی ہوں مجھے ایک سامے چاہیے انہوں نے سمجھ کر سر ہلا دیا وہ منتظر تھے حیا ایک گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھی کوہنیاں کرسی کے ہتھی پہ رکھے ہتیلیاں ملائے وہ پلیٹینیم کی انگوٹھی انگلی میں گھماتے ہوئے کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ ایک مسلمان کا بہترین ساتھی قرآن ہوتا ہے اور اسے اپنی تمام کانسولوشن اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے اپنا مسئلہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے لیکن اگر یہی کافی ہوتا تو اللہ سورہ عصر میں یہ نہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی سر یہ جو وطاوا و بصبر ہوتا ہے نا یہ بندے کو بندوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے خصوصاً تب جب دل میں مکڑی کے جالے بن جائیں انہوں نے اس بات میں سر ہلایا کرسی پہ قدرے آگے ہو کر بیٹھے وہ بہت توجہ سے اسے سن رہے تھے آپ مجھے جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی میرے لیے دین کبھی بھی لائف اسٹائل کا حصہ نہیں رہا تھا پھر بھی میں ایک بری لڑکی کبھی بھی نہیں تھی ہر انسان اپنی کہانی خود سناتے ہوئے خود کو مارجن دے دیا کرتا ہے شاید میں بھی دے رہی ہوں پھر بھی بے شک حجاب نہیں لیتی تھی مگر لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی میری کسی لڑکے سے خفیہ دوستی نہیں تھی میں دکاندار سے پیسے پکڑتے ہوئے بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ چھوئے میرے نکاح بچپن میں ہوا تھا میں اتنی وفادار تھی کہ اگر کبھی کسی لڑکے سے یوں ملی تو اسی نکاح کو بچانے کے لیے وہ کہہ رہی تھی اور ہر ہر لفظ سے تکلیف آیا تھی دل میں چبے کانٹے اتنی اذیت نہیں دیتے جتنا ان کو نوچ کر نکالنے کا عمل اذیت دیتا ہے پھر میں باہر چلی گئی وہاں بھی دین میرے لیے بس اتنا ہی تھا کہ میلاد اٹینڈ کر لیا اور چاپ کپی میں متبرکات دیکھ کر سر ڈھانپ لیا بس ثواب مل گیا پھر جو چاہے کرو مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ میری عزت نہیں ہے میں نے خود کو بے عزت اور رسوا ہوتے دیکھا میری نیت کبھی بھی غلط نہیں ہوتی تھی پھر بھی میں رسوا ہو جاتی تھی تب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیوں ہوتا ہے پھر مجھے اللہ نے دو قسم کے عذاب چکھائے روحانی اور جسمانی پہلے میں نے موت دیکھی اور موت کے بعد کا جہنم درد سے اس نے آنکھیں میچ لیں بھڑکتا الاؤ دہکتے انگارے سب کچھ سامنے ہی تھا میری جلد پہ آج بھی وہ زخم تازہ ہیں جو اس بھیانک حادثے نے مجھے دیے اور تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی اس کے لیے دل مارنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے اور میں نے دل مارا تاکہ میری آنکھ میں دل میں اور وجود میں نور داخل ہو جائے میں نے وہ سب کرنا چاہا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں کروں مگر تب مجھے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں اور یہ کہ احزاب میں آیت حجاب اترنا بھی ایک پہیلی ہے اس نے پہیلی کو یوں حل کیا کہ حجاب لینا خندق کی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہے جہاں کسی عہد میں بندھے بنو قریضہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جہاں جاڑے کی سختی اور بھوک کی تنگی ہوتی ہے اور پھر میں نے خود کو اسی خندق میں پایا اب جب کہ میں اس دوسرے لائف اسٹائل کو نہیں چھوڑنا چاہتی تو لوگ مجھے اس پہ مجبور کر رہے ہیں میرے سگے تایا جو اپنی بیٹی کو ساری عمر اسکاف کرواتے آئے وہی اس کے خلاف ہو گئے ہیں میں کیسے اس دل کی ویرانی پہ قابو پاؤں جو میرے اندر اتر آئی ہے میں کیسے ان جالوں کو صاف کروں بہت بے بسی اور شکستگی سے کہتے اس نے اپنا سوال ان کے سامنے رکھا دل جیسے ایک غبار سے صاف ہوا تھا ایک بوجھ سا کندھوں سے اترا تھا میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ سکا ہوں بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں انہوں نے کہنا شروع کیا تو آپ کے دل میں مکڑی کے جالے اس لیے بن رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ان رویوں کو دائمی سمجھ رہی ہیں دیکھیں دوسروں کو قرآن کیا کہتا ہے ایک سورہ ہے جس کا نام عنکبوت یعنی مکڑی ہے اس میں یہی لکھا ہے نا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بناتا ہے اس کی مثال مکڑی کسی ہے جو اپنا گھر بنتی ہے اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے تو بیٹا یہ جو کارساز بنانا ہوتا ہے نا یہ صرف کسی انسان کو خدا کے برابر سمجھنا نہیں ہوتا بلکہ کسی کو زور آور تسلیم کرنا اور اس کے رویے کو خود پہ طاری کر لینا بھی ہوتا ہے آپ نے اپنے حجاب کے لیے بہت فائٹ کی یہی تو عورت کا جہاد ہوتا ہے اس کی الٹیمیٹ اسٹرگل مگر آہستہ آہستہ فطری طور پر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ لوگوں کا رویہ ہمیشہ یہی رہے گا آپ کو لگتا ہے وہ بدلیں گے نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا میرے تایا کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے آپ ان کو نہیں جانتے آپ کے تایا کا مسئلہ پتا ہے کیا ہے حیا بہت سے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو اسکارف اللہ کی رضا کے لیے کروایا ہوگا انہوں نے حجاب کے لیے اسٹینڈ لیا ہوگا جیسے آج آپ لے رہی ہیں اور حجاب کے لیے ہر اسٹینڈ لینے والے کو آزمایا جاتا ہے آپ کو طنز و تانے کے نشتروں سے آزمایا گیا کیونکہ یہی آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کسی کی ٹیڑھی بات زیادہ برداشت نہیں کر سکتی اور آپ کے تایا کو تعریف ستائش اور واہ سے آزمایا گیا انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے یہ بات ان سے لوگوں نے کہی ہوگی اور یوں ان کا وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے شروع ہوا تھا اس میں تکبر اور خود پسندی شامل ہو گئی وہ بالکل یک چک ان کو دیکھے جا رہی تھی اس نے تو کبھی اس نہج پہ سوچا بھی نہیں تھا اب اس خود پسندی میں وہ اتنے راسخ ہو گئے کہ اپنی ہر بات ان کو درست لگتی ہے یہاں ہر شخص نے اپنا دین بنا رکھا ہے اصولوں کا ایک سیٹ اسٹینڈرڈ جس سے آگے پیچھے ہونے کو وہ تیار نہیں ہے آپ کے تایا کا بھی اپنا دین ہے جو ان تک عمل کرے مثلا صرف اسکاف لے اس کو وہ سراہیں گے مگر جو اس سے آگے بڑھے شرعی حجاب شروع کرے مثلا ان کے بیٹے یا دامات سے پردہ کرنے لگے اس نے ان کے دین سے آگے نکلنے کی کوشش کی نتیجتاً وہ ان کے عطاب کا شکار ہوا اس نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا وہ جو اسے لگتا تھا کہ تایا اس کی مخالفت میں دین کے دشمن ہو گئے تھے وہ غلط تھی وہ یہ سب دین اور صحیح کام سمجھ کر ہی تو کر رہے تھے مگر اب ان سب کا انجام کیا ہوگا یہ سب کدھر ختم ہوگا انا اور اپنی نیکی پہ تکبر کی یہ جنگ کیا بنے گا اس کا اس کی بات پہ وہ دھیرے سے مسکرائے حیا ابھی آپ نے احزاب کی پہلی کی بات کی اسے آپ نے حجاب سے تشبیح دی میں نے نہیں میری دوست نے اس نے فوراً تسیع کی دوست آپ کی دوست نے یہ سب کہا خندق بنو قریضہ بھوک اور جاڑا سب کی حجاب سے تشبیح دی جا سکتی ہے مگر پھر بھی آپ ایک آخری چیز مس کر گئی ہیں کیا وہ چونکی کیا عائشہ کچھ مس کر گئی تھی آپ نے عذاب کی پہیلی ابھی مکمل حل نہیں کی آپ بس ایک چیز نہیں دیکھ رہی وہ جو اس پہلی کی اصل ہے اس کی بنیاد ہے ایک چیز جو آپ بھول گئی ہیں کیا سر وہ آگے ہو کر بیٹھی اگر وہ میں آپ کو بتاؤں یا سمجھاؤں تو آپ کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کے خود سوچنے سے ہوگا قرآن کی پہیلیاں خود حل کرنی پڑتی ہیں خود سوچیں خود ڈھونڈیں آپ کو اپنے مسئلے کا سیدھا سیدھا حل نظر آ جائے گا اس نے مسکرا کر سر ازبات نہیں ہلایا اب اسے پہیلیاں بھوجنا اچھا لگتا تھا ٹھیک ہے میں خود سوچوں گی مگر سر لوگ مجھے دقیانوسی کہتے ہیں تو میرا دل بہت دکھتا ہے میں اپنے دل کا کیا کروں وہ ایک ایک کر کے دل میں چبھے سارے کاٹے باہر نکال رہی تھی اذیت ہی اذیت تھی دقیانوسی کیا ہوتا ہے حیا اس نے جواب دینے کے لیے لب کھولے وہ کہنا چاہتی تھی کہ پرانا پینڈو مگر رک گئی اہل علم کے سوالات کا جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہیے آپ بتائیں سر کیا ہوتا ہے ڈاکٹر حسن ذرا سا مسکرائے اصحاب کہف کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے جس بادشاہ کے ظلم و جبر سے اور اللہ تعالیٰ کی فرم برداری سے روکے جانے پر انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا کنگ ڈیسیس دقیانوس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرم برداری سے روکنا تھا سو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوئی بھی چیز دقیانوسی کیسے ہو سکتی ہے وہ لمحے بھر کو بالکل چپ رہ گئی میں تو یہ سمجھ جاؤں مگر ان کو کیسے سمجھاؤں میں نے اپنی ماں سے ایک گھنٹہ بحث کی مگر وہ نہیں سمجھ سکی آپ کی عمر کتنی ہوگی تیئیس سال کی ہونے والی ہوں اس نے بنا حیران ہوئے تحمل سے بتایا آپ کو بارہ تیرہ برس کی عمر سے اسکارف لے لینا چاہیے تھا مگر آپ نے بائیس تیئیس برس کی عمر میں لیا جو بات دس سال ایک دوست کی موت اور بھیانک حادثے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئی آپ دوسروں سے کیسے توقع کرتی ہیں کہ وہ ایک گھنٹے کی بحث سے اسے سمجھ لیں وہ بہت نرمی سے اس سے پوچھ رہے تھے تو کیا ان کو بھی میرا موقف سمجھنے میں دس سال لگیں گے اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور کم بھی مگر آپ انہیں ان کا وقت تو دیں کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں حیا مگر انسان کتنا صبر کرے کب تک صبر کرے سر وہ اضطراب سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی جب زخم پہ تازہ تازہ دوا کا قطرہ گرتا ہے تو ایسی ہی جلن اور تکلیف ہوتی ہے میرے بچے صبر کی ایک شرط ہوتی ہے یہ صرف اسی مصیبت پہ کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو جہاں آپ اپنے دین کے لیے لڑ سکتی ہوں وہاں لڑیں وہاں خاموش نہ رہیں آپ سے آیت حجاب میں اللہ نے وعدہ کیا ہے یہی کہ آپ چادریں اپنے اوپر لٹکائیں تاکہ آپ پہچان لی جائیں یہ جو پہچان لی جائیں ہیں نا عربی میں عرف کہتے ہیں اس کا مطلب تاکہ آپ عزت سے جانی جائیں بھی ہوتا ہے آپ اپنا وعدہ نبھا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا توقع کرتی ہیں تو کیا وہ آپ کو عزت دینے اور اذیت سے بچانے کا وعدہ نہیں نبھائے گا مرہم لگنے کے باوجود زخم درد کر رہے تھے اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بنتا گیا مگر کب سر کب میں تبدیلی دیکھوں گی اس کی آواز میں نمی تھی مزدور کو اجرت مزدوری شروع کرتے ہی نہیں ملتی حیا بلکہ جب مطلوبہ کام لے لیا جاتا ہے تب ملتی ہے شام ڈھلے مگر کام ختم ہوتے ہی مل جاتی ہے اس کے پسینے کے خشک ہونے کا انتظار کیے بغیر ابھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے پھر ہی اجرت ملتی ہے فون کی گھنٹی بجی تو وہ رکے اور ریسیور اٹھایا چند ثانیوں کو وہ عربی میں بات کرتے رہے پھر ریسیور رکھ کر اٹھے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں تب تک آپ بیٹھیں سوری میں آپ کو کچھ زیادہ کوئی آفر نہیں کر سکتا سوائے اس کے انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا شیشے کا جار اس کے سامنے میز پہ رکھا جو گلابی ریپر والی کینڈی سے بھرا تھا اٹس اوکے سر وہ خفیف سی ہو گئی دو ہفتے قبل ہم ترکی گئے تھے یونیورسٹی آف استنبول میں ایک کانفرنس تھی اسی سلسلے میں یہ میں کپادوکیا دوکیا سے لایا تھا آپ کو ترکی پسند ہے سو یہ بھی اچھی لگے گی میں ابھی آتا ہوں وہ مسکرا کر بتاتے ہوئے چند کتب اٹھائے جن میں سر فہرست ہولی بائبل تھی باہر نکل گئے اس نے بھیگی آنکھیں رگڑی اور پھر مسکرا کر جار کھولا اندر ہاتھ ڈال کر دو کینڈیز نکالی گلابی ریپر اتار کر اس نے کینڈی منہ میں رکھی پھر ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا اس پہ کوئی عجیب و غریب سا غار بنا تھا جو بھی تھا اس نے دوسری کینڈی اور ریپر پرس میں ڈال دیے ترکی سے متعلقہ ہر چیز اسے بہت پیاری تھی کینڈی کو اپنے منہ میں محسوس کرتے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی ابھی سر گئے تھے کچھ لوگ صرف دین کی وجہ سے آپ سے کتنا قریب آ جاتے ہیں نا صبح آفس جانے سے قبل وہ ڈائننگ ٹیبل پہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی کل سے اس کا دل اتنا پرسکون تھا کہ کوئی حد نہیں کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پہ نوربانو فاطمہ قریب ہی کچن میں کھڑی نوربانو کو ہدایت دے رہی تھی عابدہ بھابھی اور سہرش دوپہر کے کھانے پہ یہاں ہوں گی تم لنچ کی تیاری ابھی سے شروع کر دو یوں کرنا کہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے وہ ٹھہر گئی یہ آبدہ چچی اور سہرش کے چکر ان کے گھر بڑھ نہیں گئے تھے پرسوں ہی تو وہ آئی تھی اور پھپو کے لیے ایک بہت قیمتی جوڑا بھی لائی تھی آج پھر آ رہی تھی کیوں بھلا اماں کرسی سے اٹھ کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے فاطمہ کو آتے دیکھا تو پکار لیا چچی کیوں آ رہی ہیں ابا سے ملنے نہیں تمہاری پھپھو کے ساتھ شاپنگ پہ جانا چاہتی ہیں سیرش کے کالج میں کوئی فنکشن ہے اسے آئرش طرز کی دلہن بننا ہے وہ اس کے لیے کوئی خاص ڈریس بنوانا چاہتی ہیں سبین کو تجربہ ہے نا کپڑوں وغیرہ کا اس لیے اچھا وہ اچھمبے سے اب آیا پہننے لگی پہلے تو سہرش کسی سے مشورے نہیں لیتی تھی اب کیوں اور پھپو ہی کیوں یا پھر وہ جہان سکندر بنتی جا رہی تھی ہر ایک پہ شک کرنا اف وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ کر باہر نکل آئی خیر جو بھی ہے اسے آتے دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً پچھلی نشست کا دروازہ کھولا وہ اندر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ حیا ارم کی آواز نے اسے چوکایا وہ بیٹھتے بیٹھتے رکی اور حیرت سے پلٹی ارم سامنے ہی کڑی تھی سر پہ دوپٹہ لیے آنکھوں تلے ہلکے چہرے پہ سنجیدگی ارم اسے حیرت ہوئی ارم چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی بات کرنی تھی تم سے پھر اس نے ڈرائیور کو دیکھا تم باہر جاؤ وہ جیسے اسی جگہ پہ بات کرنا چاہتی تھی ڈرائیور فوراً تابداری سے وہاں سے ہٹ گیا بتاؤ کیا بات ہے اس نے نرمی سے پوچھا ارن چند لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھتے رہی پھر دھیرے سے بولی اس روز میں نے جو سنا وہ وہاں جا کر بتا دیا صرف اس لیے کیونکہ مجھے تم پہ غصہ تھا کیونکہ تم نے بھی میرا پردہ نہیں رکھا تھا ارم اگر تم نہ بھی بتاتی اور مجھ سے کوئی پوچھتا کہ وہ کیوں گیا ہے تو میں خود ہی بتا دیتی جہاں تک بات ہے میری مجھے تایا نے رات کے تین بجے فون کر کے پوچھا تھا کہ میرے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے یا نہیں اگر تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہوتا تو میں بھی تم پہ کوئی بھروسہ کرتی کہ تم مجھے پھنساؤ گی نہیں وہ گاڑی کے کھلے دروازے کے ساتھ ہی کڑی بہت سکون سے کہہ رہی تھی ارن چل لمحے لب کاٹتی رہی پھر نفی میں سر ہلایا مگر میں نے اس روز زیادتی کر دی تمہارے ساتھ I am sorry for that مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا حیا نے بغور اسے دیکھا وہ واقعی نادم تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا البتہ اس کا دل پسیجنے لگا تھا کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا تھا فرق تو پڑا ہے نا اسی وقت سے آبدہ چچی پھپھو کے پیچھے پڑی ہیں کہ تمہارا پتہ صاف ہو اور وہ جہان کے لیے سہرش کی بات چلا سکیں کیا وہ چوکی اس کے آنکھوں میں حیرت ابری ہاں اسی لیے تو روز ہی پپو کے ساتھ آئی بیٹھی ہوتی ہے کیا تم نہیں جانتی اب کے ارم کو حیرت ہوئی یا حیا نے بمشکل شانے اچکائے جو بھی ہے مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا البتہ اس کا دل اتھل پتھل ہو رہا تھا مگر خیر ارم نے گہری سانس لی لمحے بھر کو وہ خاموش رہی پھر بولی کیا مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے مجھے ایک کال کرنی ہے بس اس کا لہجہ ملتجی نہیں ہوا بلکہ ہموار رہا بس مجھے اس قصے کو ختم کرنا ہے بس اسے خدا حافظ کہنا ہے تو یہ بات تھی حیر نے گہری سانس اندر کو کھینچی ارم نے جسے بھی فون کرنا وہ اسے اپنے لینڈ لائن یا کسی بھی طرح ماں بھابھی کسی کا بھی فون لے کر کر سکتی تھی مگر غالباً وہ پہلے پکڑی گئی ہوگی یا پھر سختی بڑھ گئی تھی تب ہی وہ خطرہ مول نہیں لیتی تھی ٹھیک ہے مگر بہتر ہے کہ تم میرا فون استعمال مت کرو الہی بخش اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو آواز دی وہ فوراً ہاتھ باندھے ان کے پاس آیا کیا میں تمہارا فون لے سکتی ہوں ایک منٹ کے لیے جی جی اس نے فوراً اپنا موبائل پیش کیا اور وہ دور چلا گیا لو نے نے موبائل ارم ارم کی طرف بڑھایا کسی کے فون تھاما اور تیزی سے نمبر ملانے لگی وہ گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا باہر ارم جلدی جلدی فون پہ دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا نہ اس نے سننے کی کوشش کی ایک منٹ بعد ہی ارم نے فون بند کر دیا ہیا نے بٹن دبایا شیشہ نیچے ہوا تھینکس آیا ممنونیت سے کہتے ہوئے اس نے فون ہایا کو تھما دیا میں چلتی ہوں وہ تیزی سے واپس مڑ گئی جب وہ درمیانی دروازہ پار کر گئی تو حیا نے موبائل کے کال ریکارڈز چیک کیے اس نے ڈائل کالز میں کال مٹا دی تھی مگر یہ نوکیا کا وہ ماڈل تھا جس میں ایک کال لوگ الگ سے موجود تھا حیا نے اسے کھولا وہاں نمبر محفوظ تھا اس نے وہ نمبر اپنے موبائل میں اتارا اور محفوظ کر لیا الہی بخش اب وہ دور کھڑے الہی بخش کو واپس آنے کے لیے کہہ رہی تھی کبھی اگر ارم نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تو اس کے پاس ثبوت بھی تھا اور موقع کا گواہ بھی الہی بخش کو آتے دیکھ کر اس نے سوچا تھا ذیشان صاحب کے آفس لے چلو جہاں اس دن گئے تھے فون آگے ہو کر اسے تھماتے ہوئے اس نے الہی بخش کو ہدایت دی اور ارم بی بی نے تمہارا فون استعمال کیا ہے یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں لگنی چاہیے جی میم اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اسٹریڈنگ سنبھال آفس میں نہیں تھے ان کی سیکیٹری پھر بھی اسے میں لے گئی کیونکہ ریجا ان کی اب نارمل بیٹی اندر ہی تھی آپ بیٹھ جائیے سر ابھی آتے ہوں گے جاتے ہوئے ان کی سیکرٹری نے اوپر سے نیچے تک ایک عجیب سی نظر اس پہ ڈالی تھی وہ بنا اثر لیے کاؤچ پہ بیٹھ گئی اس کے ابایا کو بہت سی جگہوں پہ اسی طرح دیکھا جاتا تھا مگر دوسرے غلط ہو کر اتنے پورے اعتماد تھے تو وہ درست ہو کر پورا کیوں نہ ہو اور وہ بھی کتنی پاگل تھی جو ٹالی اور اس کی باتوں کو دل سے لگا لیتی تھی ٹالی بیچاری نے چند ایک بار فقرے اچھالنے کے سوا کہا ہی کیا تھا وہ تو اہل مکہ تھی ان سے کیا گلا اصل اذیت دینے والے تو بنو قریضہ ہوتے ہیں مگر یہ جنگ وہی جیتتا ہے جو ہار نہیں مانتا اور پھر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے اسے لمحے اس لمحے ڈی جے اسے بہت یاد آئی تھی دھیان بٹانے کے لیے اس نے سر جھٹکا تو خیال آیا رجا اس لمبے سے کاؤچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھی تھی چہرہ اخبار پہ اتنا جھکا ہے کہ گھنگریالے بال صفحے کو چھو رہے تھے وہ قلم سے اخبار پہ نشان لگا رہی تھی اسے ورڈ پزلز اچھے لگتے تھے حیا کو بھی اچھے لگتے تھے مگر وہ آخری پزل ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا رجا تو اس کی مدد نہیں کر سکتی مگر شاید وہ رجا کی کوئی مدد کر سکے رجا کیا کر رہی ہو وہ نرمی سے کہتی اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی رجا نے آہستہ سے سر اٹھایا خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اخبار اس کے سامنے کیا اس کی حرکات بہت آہستہ تھی اسے بچی پہ بہت ترس ترس آیا مگر پھر سوچا وہ وہ کیوں کھا رہی ہے جب ایب نارمل لڑکی اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے محنت کر رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں ہمدردی اور تعصب سے کیوں سوچے اسے تو ستائش سے سوچنا چاہیے دکھاؤ کیا ہے یہ اس نے وہ پرانا مڑا تڑا ہوا اخبار رجا کے ہاتھ سے لیا ایک ہی پزل پہ وہ کافی دن سے لگی ہوئی تھی شاید لیے وہ جگہ کافی خستہ حال لگ رہی تھی انکل اپنی محبت میں سمجھتے تھے کہ رجا یہ پزل حل کر لے گی ورنہ وہ شاید ذہنی طور پہ کافی پیچھے تھی تم سے یہ حل نہیں ہو رہا اس نے پیار سے پوچھا رجا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا ایک ثانیہ کو اسے بے اختیار بھاری گل یاد آئی تھی اچھا یہ دیکھو یہ جو پہلا لفظ ہے نا یہ ایک ایناگرام ہے ایناگرام یوں ہوتا ہے جیسے کسی لفظ کے حروف آگے پیچھے کر دو تو نیا لفظ بن جائے جیسے سائلنٹ کے حروف عدل بدل کر دو تو لسن بن جاتا ہے کہتے ہیں ایناگرامس میں بہت حکمت اور دانائی چھپی ہوتی ہے اب یہ پہلا لفظ دیکھو وہ اخبار سے پڑھ کر بتانے لگی یہ لکھا ہے ٹرائی ہیرو پارٹ یہ کسی مووی کا نام ہے تمہیں بتانا ہے کہ اس کے حروف عدل بدل کرو تو کس مووی کا نام بنتا ہے ٹھیک رجا نے کچھ نہیں کہا وہ بنا تاثر کے خالی خالی آنکھوں سے حیا کو دیکھتی رہی حیا نے چند ثانیہ اس لفظ کو غور سے دیکھا اور جگہ آگے پیچھے کرنے سے کیا بنتا ہے ہیری پاٹر دیکھو اس سے ہیری پاٹر بنتا ہے اب یہاں لکھو ہیری پاٹر اس نے اخبار رجا کو تھمایا رجا نے دھیرے سے اخبار میں گردن ہلائی اور بہت آہستگی سے ایک ایک حرف خالی جگہ پہ اتارنے لگی اب یہ اگلا مجموعہ دیکھو اولڈ ویسٹ ایکشن اس سے کسی مشہور ایکٹر کا نام بنتا ہے جو پرانی انگریزی ایکشن فلموں میں کام کیا کرتا تھا کیا ہو سکتا ہے وہ ان تین الفاظ کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی زیشان انکل کے پاس وہ کس کام سے آئی تھی اسے سب بھول چکا تھا او ہاں کلائنٹ ایسٹ ٹوڈ وہ ایک دم چوکی بہت ہی دلچسپ پزل تھا ویسے میں تمہیں چیٹنگ کروا رہی ہوں یہ غلط بات ہے چلو اب باقی تم خود سالو کرو بس تمہیں ان الفاظ کے حروف کی جگہ کو عدل بدل کرنا ہے جیسے میں نے کیا تھا پھر تم نئے الفاظ بنا سکو گی ٹھیک بات ختم کرنے سے قبل ہی اس کا ذہن اپنے اس آخری پزل کی طرف بھٹک گیا سواپ سواپ کرنے کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے نا کیا وہ کوئی ہنٹ تھا کہ اسے حروف کی جگہوں کو سواپ کرنا ہے اور کوئی نیا لفظ بنانا ہے مگر وہ کل مگر وہ کل بارہ حروف تھے اور پاس ورڈ تو آٹھ ہی ہونا چاہیے تھا پھر وہ اس سے کیا بنا سکتی تھی ایک دم وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی ہو سکتا ہے دو الفاظ کوئی ایناگرام نہیں ہو اینگرام کے ذریعے کورس لکھنا تو بہت قدیم طریقہ تھا یہ ہر دور میں استعمال ہوتا رہا تھا فلسفے میں آرٹ فکشن جاسوسی ہر چیز میں کہیں نہ کہیں اینگرامز کا ایک کردار ہوتا تھا اسے پہلے خیال کیوں نہیں آیا بھلا فلیش ڈرائیو اس کے پاس پرس میں ہی تھا مگر اسے اس کو صرف اپنے لیپ ٹاپ میں لگانا چاہیے اور ابھی ابھی وہ وہ کام اسے کرنا ہی تھا انکل سے بعد میں مل لے گی ابھی اسے اپنے آفس پہنچنا تھا جہاں تنہائی میں وہ یہ کام کر سکے باہر سیکیٹری کو بتا کر رجا کو کہہ کر وہ تیزی سے باہر آئی تھی گاڑی میں ہی اس نے اپنے موبائل سے گوگل آن کیا اور ایک ایناگرام فائنڈر ویب سائٹ کھولی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اسٹوری سوفٹ سے کتنے ممکنہ الفاظ بن سکتے ہیں پانچ ہزار چار سو تراسی مجموعات نتیجہ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی اب ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے بھلا خیر وہ ان تمام الفاظ کو دیکھتی ہے شاید کچھ مل جائے پہلا مجموعہ تھا پیسٹی نے خفگی سے نفی میں سر ہلایا سو ٹرائی سافٹ وہ ان عجیب و غریب مجموعات پر سے نظر گزار تھی تیزی سے موبائل اسکرین کو انگلی سے اوپر نیچے کر رہی تھی کہ ایک مجموعہ الفاظ پہ ٹھہر گئی اسٹوری سافٹ کے حروف کو آگے پیچھے کرنے سے بننے والے یہ دو الفاظ تھے ٹائپ ٹائپ پاسورڈ پاسورڈ اس نے اچھمبے سے دہرایا یعنی کہ پاسورڈ ٹائپ کرو کیا مطلب اور پھر روشنی کے کسی کوندے کی طرح وہ اس کے دل و دماغ کو روشن کر گیا پاسورڈ پاسورڈ میں پورے آٹھ حروف ہوتے ہیں ٹائپ پاسورڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خفیہ لفظ ٹائپ کرے بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لفظ پاسورڈ ہی ٹائپ کر دے لفظ پاسورڈ جو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاسورڈ ہے لاکھوں ای میل ہولڈرز کا پاسورڈ آج بھی یہی لفظ پاسورڈ ہی ہے دنیا کا سب سے کامن سب سے آسان پاسورڈ اس نے موبائل بند کیا اور پرس پہ ڈالا تیز چلاؤ الہی بخش وہ بے چینی سے بولی اپنے آفس پہنچنے کی اتنی جلدی اسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی میں آفس جا رہی ہوں مگر پلیز میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی سو مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا ٹھیک ابا کی سیکیٹری کو حکمیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی آفس مکفل کر کے اور نقاب اتارنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کھول کر میز پہ رکھا اور پرس سے مخملی ڈبی نکالی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اندر سیاہ فلیش ڈرائیو ویسی ہی تھی اس نے اسے باہر نکالا اور ڈھکن کھول کر ساکٹ میں ڈالا چند لمحوں بعد اسکرین پہ آٹھ چوکھٹے اس کے سامنے چمک رہے تھے کی بورڈ پہ انگلیاں رکھ کر اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کو کھینچی اور پھر آنکھیں کھولی اگر وہ وہ غلط ہوئی تو اس فائل کو کھو دے گی مگر اسے یقین تھا کہ پاس ورڈ ہی وہ لفظ تھا جو اسے اس فائل میں داخل کر دے گا ٹھنڈی پڑتی انگلیوں سے اس نے ٹائپ کیا P A S S W اور آر ڈی اور انٹر پہ انگلی رکھ دی چند لمحے خاموشی چھائی رہی پھر ہرا سگنل چمکا ایکسس گرانٹڈ پاسورڈ درست تھا یا یا اللہ وہ خوش ہو حیران اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مگر دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی اسکرین پہ اب وہ فائل کھل رہی تھی اس کے لیے جو پروگرام کمپیوٹر نے کھولا وہ ونڈوز میڈیا پلیئر تھا میڈیا پلیئر اس نے اچھمبے سے اسکرین کو دیکھا اس کا مطلب تھا کہ وہ فائل کوئی ویڈیو یا آڈیو تھی اس کا پہلا خیال اپنی اور ارم کی ویڈیو کی طرف گیا تھا داور بھائی کی مہندی کی مگر اسے زیادہ کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا وہ کوئی ویڈیو تھی اور شروع ہو چکی تھی اس کے پہلے منظر پہ نظر پڑتے ہی حیا سلیمان کا سانس رک گیا اسے لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گی اللہ اللہ یہ کیسے وہ سفید پڑتا چہرہ لیے چمکتی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جو کام نپٹا کر اسے بھارے گل سے نپٹنا تھا وہ کام ابھی نہیں ہوئے تھے مگر وہ جانتا تھا کہ آج دوپہر سے اچھا موقع اسے حلیمہ حلیمہ سلیمان کے گھر جانے کا نہیں ملے گا اس لیے وہ ادھر آ گیا تھا آنٹی نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا سوٹ میں ملبوس وہی گلاسز جیل سے پیچھے کیے بال اور عبد الرحمن کے ماتھے کے مخصوص بل عبد الرحمن آ جاؤ وہ خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے ایک طرف ہوئی سفیر کدھر ہے حلیمہ بے تاثر اور سپاٹ انداز میں پوچھتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا یہ تو طے تھا کہ وہ لوگوں کو کبھی ریلیشن شپ ٹائٹل سے نہیں بلایا کرتا تھا صرف ان کے پہلے نام لیا کرتا تھا ہوٹل میں ہوگا کال کروں اسے نہیں آپ اسے کال نہیں کریں گی اور بہارے اس نے ایک لفظ استفسار کیا جتنا حلیمہ عثمان اسے جانتی تھی وہ بھاگ گئیں کہ وہ بہت برے موڈ میں تھا وہ اندر اسٹڈی روم میں بیٹھی ہے بہت اداس ہے انہوں نے ملال سے بتایا شاید اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کی حرکتیں جو اس کی ایسی ہیں وہ بے حد غصے سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھر کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا بنا دستک کے دروازہ دھکیلا تو کرسی پہ بیٹھی بھارے گل نے چوک کر سر اٹھایا پورے گھنگریالے بالوں کی پونی بنائے لمبے فراک میں ملبوس وہ جو واقعی غمزدہ لگ رہی تھی اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی عبد الرحمان وہ کرسی سے اٹھی اور میز کے پیچھے سے گھوم کر سامنے آئی بہارے کا پھول جیسا چہرہ کھیل اٹھا تھا بہت اچھا لگتا ہے تمہیں دوسروں کو عذیت دینا وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ وہ رک گئی چہرے کی جود بھوت سی گئی میں تمہارے لیے کیا نہیں کرتا اور تم بدلے میں میرے مسائل بڑھانے پہ تلی ہو تم میری دشمن ہو یا دوست اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں نمی اتر آئی تم مجھ سے ناراض ہو الرحمن نہیں نہیں میں تم سے بہت خوش ہوں اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی مشکل سے میں نے تمہارے لیے پاسپورٹ بنوایا تھا نئی شناخت نیا گھر نئی زندگی مگر تم نے اسے جلا دیا وہ اتنی برہمی سے جھڑک رہا تھا کہ کوئی حد نہیں بھارے خفگی سے سر جھکائے واپس کرسی پہ جا بیٹھی مجھے نیا گھر نہیں چاہیے اگر میں چلی جاتی تو تمہاری مدد کون کرتا میں نے تم سے مدد کا وعدہ کیا تھا نا تمہیں میری ضرورت ہے میں اس لیے نہیں گئی چند لمحے بعد سر اٹھا کر بہت سمجھداری سے اس نے سمجھایا اچھا مجھے تمہاری ضرورت ہے وہ استحضائی انداز میں کہتا آیا اور کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا اب دونوں کے درمیان میز حائل تھی ہاں ہے میں تمہیں چھوڑ کر نہیں چاہوں گی مجھے ایک بیوقوف بچے کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے سنا تم نے مجھے بچہ مت کہو بہارے نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا میں پورے ساڑھے پانچ سال بعد پندرہ سال کی ہو جاؤں گی اور پھر اور اور تم مجھ سے شادی کرو کرو گے گے نا اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا عائشہ نہ بھی ہو تب بھی اسے لگتا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے خفگی سے اسے دیکھ رہی ہے بہارے گل اس نے بیزاری سے سر جھٹکا میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا بلکہ جو تم کر رہی ہو اس سے تم مجھے مروا ضرور دو گی نہیں ایسے مت کہو میں تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتی اس کی جھوٹ بولا ہے میں نے ذرا میں بھی تو سنوں اس کے تیور ویسے ہی لگ رہے تھے مگر پل کے سکیڑے اب وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا بھارے کو محسوس ہوا وہ دلچسپی سے اس کی بات سننے کا منتظر ہے اور اس کا غصہ بھی ذرا کم ہوا ہے بہت سارے جھوٹ اتنے تو عدلار میں بگلے نہیں ہیں جتنے جھوٹ تم نے مجھ سے بولے ہیں وہ خفا سے انداز میں مگر ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی مگر اب مجھے سب پتہ چل گیا ہے مثلا کیا پتہ چل گیا تمہیں میرے بارے میں